سے فعن اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اسے جاننے والا ہے مال کی محبت انسان کے دل میں ہے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو تو اس کا دل نہیں کرتا اگر اسے بہت زیادہ مجبور کیا جائے کہا جائے کہ رب کی راہ میں مال خرچ کرو تو انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال دوں یا پھر حقیر سا مال دوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تب تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کرو جس چیز کو تم خود پسند کرتے ہو تم اس سے محبت کرتے ہو تم اچھی چیز رب کی راہ میں خرچ کرو یا بری چیز اللہ کو سب معلوم ہے جب یہ والی آیا مبارکہ اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسند وہ باغ تھا جس میں بے ریحا نامی کنواں تھا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کے اس مال کو رب کے لیے وقف کر دیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل تعامی تمام کھانے کا نہل حلال تھے لبنی بنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ مگر ما حرما جسے حرام قرار دیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلاۃ وسلام نے اعلیٰ نفس ہی اپنے نفس پر من قبل ان نظر طورات اور رات کے اترنے سے پہلے کل کہہ دیجئے فاتو پس تم لے آؤ بتوراتی تو رات فت لوہا پس تم پڑھو اسے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فاما افطرا پس جس نے باندھا اللہ اللہ پر الکدیبہ جھوٹ بعد ذالکہ اس کے بعد فعل اکہم ظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہے یہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں دین ابراہیم میں حرام تھیں تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیات نازل کر کے ان سے کہا کہ تم تو رات لاؤ تو صحیح پڑھو تو صحیح تمہیں پتہ چلے تم جھوٹ بولتے ہو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے صرف حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے اوپر اسے حرام قرار دیا تھا پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا فتبیو پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم کے دین کی حنیفہ جو یک طرفہ تھا وہاں من المشرقین اور نہیں تھا وہ مشرقوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے مشرق نہیں تھے ان اول بیتن بے شک سب سے پہلا گر وزیا جو بنایا گیا مقرر کیا گیا لناسی لوگوں کے لیے للدی البتہ وہ ہے ببکہ تھا جو مکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے واہدن اور ہدایت ہے للعالمین جہاں والوں کے لیے فی ہی اس میں آیاتم بیناتن واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے ومن داخلہ کانا آمینہ جو اس میں داخل ہوگا کانا آمینہ وہ امن میں ہو جائے گا و اور اللہ کے لیے الناسی لوگوں پر حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا ہے منستتا جو کوئی طاقت رکھے الہی اس کی طرف سبیلا راستے کی ومن کفرا اور جس نے کفر کیا فعن اللہ تو بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے عن العالمین جہاں والوں سے آیا مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان بھی عجیب ہیں سب سے پہلا گھر زمین پر بیت المقدس بنایا گیا لیکن مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا اللہ رب العزت نے یہ والی آیات نازل کر دی اور کہا کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ تھا وہ بیت اللہ تھا جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اس مکہ میں اس بیت اللہ میں نشانیاں ہیں جیسا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے جو بندہ مکہ میں داخل ہو جائے حرم میں داخل ہو جائے وہ بندہ امن میں ہو جاتا ہے وہاں کوئی خوف نہیں ہر برائی ہر شر سے امن میں ہو جاتا ہے زمانہ جہلیت میں بھی جو بندہ اس میں داخل ہو جاتا وہ امن میں ہو جاتا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بیت اللہ کا حج کرنا مسلمانوں پر فرض ہے جس بندے کے اندر استطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز بیت اللہ کا حج کرنا ہے ومن کا فرف اس عیسایہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا اس کا حج نہ کرنا کفر ہے کل کہہ دیجیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الک کتاب اہل کتاب لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے اعلیٰ ان کاموں پر جو تم کرتے ہو تم رب کی آیات کو کیوں نہیں مانتے کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لیما تسدونا کیوں تم روکتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے من اس کو آمنا جو ایمان لایا تبغناہ تم تلاش کرتے ہو اس میں ای وجن کجی ٹیڑھا پن و ان تم شہادا حالانکہ کہ تم گواہ ہو وم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل فلن بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم گواہ ہو حاضر ہو تم خود جانتے ہو کہ یہ سب حق ہے اس کے باوجود لوگوں کو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو مساجد میں جانے سے روکتے ہو جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان تتیو اگر تم اطاعت کرو فریقاً ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب یا تو وہ لٹا دیں گے تمہیں بعد ایمانکم کم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر میں یردوکم وہ بنا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والا اگر تم اہل کتاب کی اطاعت کرنے لگ جاؤ اہل کتاب کی باتیں ماننے لگ جاؤ ایک وقت ایسا آئے گا یہ تمہیں بھی گمراہ بنا دیں گے یہ تمہیں بھی کافر بنا دیں گے سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا کہ ود کثیر من من اہل لو بعد کفارا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے ایسا کیوں چاہتے ہیں حسد انفسہم وہ حسد کرتے ہیں حسد کی بنیاد پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی کافر بنا دیں وقعی فتق فرونا اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم وہ لوگ ہو کہ علیکم تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات وفیکم رسول اور تم میں رسول بھی موجود ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تم کفر کیسے کر سکتے ہو تم پر تو رب کی آیات پڑی جاتی ہیں تم میں رسول بھی موجود ہے وہ میں یہ آتا اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے بلّہ اللہ کو فقد ہو دیا پس تحقیق اس کی رہنمائی کر دی گئی الا سرات مستقیم سرات مستقیم کی طرف اللہ سے اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کیا مطلب اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لینا رب کے احکامات پر عمل کرنا جس چیز کا رب نے حکم دیا اس کو ماننا جس چیز سے رب نے منع کیا اس سے باز رہنا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین